ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب یہ آف شور میں کام کرتے ہیں یعنی ایک جو آئل فیلڈ میں آف شور میں ان کا کام ہے تو یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں ان کا سوال ہے کہ حضرت صاحب جیسا کہ رمضان المبارک ماشاء اللہ کی آمد آمد ہے اس کے بعد عید الفطر جو ہے اب عید الفطر کے لیے عیدگاہ میں جانا ضروری ہے لیکن اگر یہ لوگ وہاں پلیٹ فارم پر جو چند مسلمان افراد ہیں اور ان میں ایک جو ہے خاصے نیک آدمی ہیں باشرے ہیں تو کیا یہ اپنی وہاں جماعت کر سکتے ہیں عید کی اگر ان کے پاس وہ خطبے کی کتاب بھی ہے خطبہ بھی پڑھ سکیں تو اس بارے میں کچھ روشنی فرما دیجیے جزاک اللہ خیر آج تو مسئلے ہوتے تھے کہ ایک جگہ پر نماز عید ہونی چاہیے آج تو ہر محلے کی مسجد میں ہو رہی ہے ہر مولوی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے چاہے دس جو ہیں مفت ہیں میں ہی نماز پڑھاؤں گا تو اگر اس طریقے سے ہر جگہ ہو رہی ہے تو وہ بھی وہاں کرا سکتے ہیں وہ تو رہی ایسے ملک میں رہے ہیں جہاں مساجد کی کمی ہے ہاں، بہت دور جانا پڑتا ہے تو وہاں تو وہ یقیناً جہاں وہ ہیں جتنے آدمی ہیں وہاں اتنے آدمی وہ نماز عید پڑھے جماعت کے ساتھ اور خطبہ کتاب ہے تو وہ خطبہ دیں یقیناً وہاں ان کی نماز ہو جائے گی یہ تو مسلمان ممالک میں مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ عید گاہ میں ہونی چاہیے یا اکٹھے ہونی چاہیے اصل میں نماز عید کا جو اصل فرس ہوا تھا وہ یہی تھا کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور خوشی کا دن ہے تو ان کو غربا کا بھی پتہ چل جائے کہ ہم نے تو اچھے کپڑے پہنے ایسے میں نہیں پہنے تو آخر کیوں یا ہم تو اچھے کھانے کھا رہے ہیں یہ پتہ نہیں اس کے گھر میں آج پکا ہے یا نہیں تو وہ تو آج ویسے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے تو ویسے ہی ہر جگہ ہی آج یعنی اکٹھ ہو رہا ہے تو ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ جہاں ہیں چونکہ غیر مسلم ملک میں ہیں وہاں جتنے بھی آدمی اکٹھے ہو جائیں وہ نماز عید جماعت کے ساتھ پڑھیں خطبہ اوپر دیکھ سے دیکھ کے اگر زبانی یاد کر لے نہیں ہے تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے وہ اوپر سے دیکھ کر خطبہ جو ہے عید کا وہ پڑھیں ان کی نماز ہو جائے گی ان کو پورا سواد ان شاء اللہ ملے گا جی نہ